آیا مجھے اچھا لگا یہ محبت سبب بنی مخلوق کے پیدا ہونے کا لہذا کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس سب نے اس محبت میں سے حصہ پایا انسانوں نے حیوانوں نے چرندوں نے پرندوں نے ساری مخلوق کو حصہ ملا ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق چنانچہ آج دنیا میں جتنی محبتیں آپ دیکھتے ہیں یہ وہی حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا شریعت نے کچھ محبتوں کو باعث اجر بتایا ہے جیسے ماں باپ کی محبت میاں بیوی کی محبت دو بھائیوں کی محبت دو کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی محبت یہ وہ محبتیں ہیں کہ جن پر انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے یہ جائز محبتیں ہیں اور اگر نفسانی شیطانی شہوانی وجہ سے محبتیں ہوں گی تو یہ حرام ہوں گی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گائے اور بھینس کا دودھ پاک ہوگا حلال ہوگا اور کتیا کا دودھ ہوگا تو ناپاک اور حرام ہوگا تو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی محبتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ گہری محبت وہ ماں کی محبت ہے چنانچہ آپ ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں ننی سی جان ہے مگر گھونسلے کے اندر اس کے بچے موجود ہیں تو ان بچوں کو پانی پلانے کے لیے وہ تڑپتی ہے اگر کسی وجہ سے کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے چکر لگائے گی اس ننی سی جان کو اطمینان نہیں جائے گی پانی اپنی چونچ میں لا کر اپنے بچوں کو پلائے گی اور اگر واپسی پر پھر کسی نے دروازہ بند کر دیا تو اب وہ باہر چکر لگاتی رہے گی پسینہ بھی آ گیا تھک بھی گئی چونچ کا پانی پیے گی نہیں انتظار کرے گی جب اپنے بچوں تک پہنچی تو اپنے بچوں کو وہ پانی پلا کر خوش ہو جائے گی ایک ننی سی جان ہے چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی صحبت میں جا رہے تھے انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان بچوں کی ماں وہ دانا چگنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی اس صحابی نے ان بچوں کو پکڑ لیا لے کر چل پڑے کچھ دیر آگے گئے تو اتنے میں چڑیا بھی آ گئی اب چڑیا نے اپنے بچوں کو جب غائب پایا تو تلاش کرنے لگی حتیٰ کہ تھوڑی کوشش کے بعد اس نے یہ پہچان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بچے موجود ہیں وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی آوازیں بھی نکالتی تھی اور چکر بھی لگاتی تھی یہ اسے سمجھے نہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش ضرور کرتے تھے چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کر سارا واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ماں تھی جب تم نے اس کے بچوں کو پکڑا یہ تمہارے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی فریاد کرتی رہی منت سماجت کرتی رہی کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو تم اس کی بات سمجھے نہیں جب تم نے اس کے بچوں کو نہ چھوڑا تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا میں اپنی آزادی کو قربان کرتی ہوں میں بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا دیتی ہوں گرفتار تو میں ہو جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ تو ہو جاؤں گی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس چڑیا اور بچوں کو واپس اسی گھونسلے میں چھوڑ کے آؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کو لے کے پھر رہی ہے اتنے میں بلی آ جاتی ہے مرغی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بلی مجھے جان سے مار دے گی لیکن اس کو بچے عزیز ہیں اس کو بچوں سے پیار ہے وہ نہیں پسند کرتی کہ جیتے جاگتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے لہذا بچوں کے آگے پر پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے بلی سے لڑنے کے لیے تیار کیا مطلب اس کی ماں کی مامتا برداشت ہی نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ مجھے جان سے ماریں گی اور پھر اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گے تو ایک ننی سی جان ہے کمزور سی مخلوق ہے اگر اس کے اندر ماں کی مامتا اتنی موجود ہے تو انسان تو پھر انسان ہے ایک ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت موجود ہوگی چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کی آبوش میں چلے گئے ایک ملٹائی سٹوری بلڈنگ تھی اس کا ملبہ ہٹاتے کئی دن لگ گئے تو نیچے ایک جگہ ایک کنکریٹ سلیب گری ہوئی تھی اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا اور ایک بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا ہاسپٹل لے گئے ٹریٹمنٹ ہوئی جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے وہ زخمی ہیں اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح سے گری کہ میں کونے کے اندر محفوظ تھی بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹائے گا مجھے نکالے گا ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی اسے دودھ پلاتی رہی خود بھوکی پیاسی تھی اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا میرا بچہ روتا میں اسے بہلاتی لیکن کب تک بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا میں کبھی اس کے ہاتھ میں انگلی ڈالتی کبھی اپنی زبان ڈالتی جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ روتا کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی بچے نے سک کرنا شروع کر دیا جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خاموش ہوا اب میں ایک انگلی کاٹتی پھر دوسری کاٹتی میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی بچہ بھی بے ہوش ہو گیا اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی ماں کی محبت کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا جھگڑا آیا ہوا یہ کہ دونوں کے پاس بچے تھے اور دونوں جنگل میں سے گزر رہی تھی بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک سے اس نے بچے کو چھینا اور بھاگ گیا اب اس نے کیا کیا کہ دوسری عورت کے بچے کو لینے کی کوشش کی کہ میرا بچہ تو گیا چلو اس کا بچہ لے لیتی ہوں وہ کہے میرا بیٹا وہ کہے میرا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جھگڑا آ گیا آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں آپ نے حکم دیا کہ جاؤ چھری لے کے آؤ جب چھری آ گئی آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کاٹوں گا اور آدھا ایک کو دے دوں گا آدھا دوسری کو تو ایک تو تیار ہو گئی اور دوسری رونے لگ گئی کہنے لگ گئی نہیں اس کو کاٹو نہیں دوسری کو دے دو کم از کم میں اپنے بچے کو دیکھ تو لیا کروں گی سلیمان اسلام پہچان گئے کہ ان میں سے حقیقی ماں کون ہے تو ماں کی محبت ماں کی مامتا یہ اللہ حرب العزت کی صفت رحمت کی ایک کا ایک نمونہ ہوتا ہے دنیا کے اندر جہاں بھی ماں ہوگی اسے اولاد سے ایسی محبت ہوگی یہ اللہ حرب العزت نے ماں کے دل میں مامتا پیدا کی ہوتی ہے اسی لیے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلاتی ہے کہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے یاد رکھیں جب بھی ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ دعا اللہ العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ماں کی دعا کو قبول کرتی ہے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں گناہ گار بھی ہو تب بھی اس کے اخلاص کی وجہ سے محبت کی وجہ سے اولاد کے حق میں اس کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح اللہ تعالی اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اللہ کے نبی گناہ ہو گیا فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے اس نے کہا حضور بڑا گناہ ہو گیا فرمایا ماں زندہ ہے اس نے کہا جی میں جاؤ ماں سے دعا کرواؤ ماں کی دعا پر اللہ تعالی بندے کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں تو ماں کی خدمت سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس کی ایک موٹی سی مثال ایک بزرگ گزرے ہیں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے تھے نبی علیہ شاط اسلام کا زمانہ پایا والدہ تھی اور یہ اکیلے اس کی خدمت کرنے والے تھے ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی علی اسلام کا دیدار کروں نبی علیہ الساط اسلام کے دیدار کی اجازت مل گئی مگر والدہ نے کہا کہ بیٹا خدمت پیچھے کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تم جلدی لوٹانا مدینہ طیبہ ہے اللہ تعالی کی شان کہ نبی علیہ السلاط اسلام اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے یہ وہاں ٹھہرے اور واپس آ گئے جب نبی علیہ السلاط اسلام واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا ملاقات کرنا چاہتا تھا زیارت کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ آپ نہیں تھے اس کو جلدی تھی واپسی کی وہ واپس چلا گیا نبی علیہ الساط اسلام اس بات کو سن کر خوش ہوئے چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنا ایک جبا حضرت عمر لانو اور علی لانو کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس قرن قبیلے کا ہے میرے اس جبے کو لے کر جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دی جائے گا نبی علیہ اللہ اسلام ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضر ہوئے ابوا کے مقام پر وہ دفن تھی نبی علیہ اللہ اسلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو ایک صحابی بڑے حیران اللہ کے نبی آپ تو بڑی مصیبت کے موقع پر کبھی نہیں گھبراتے اور میں نے آپ کی آنکھوں سے یوں آنسو ٹپکتے نہیں دیکھے یہاں آنسو کیوں آ رہے ہیں تو نبی علیہ صاحب اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے ماں بچے کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے اور اس کی تربیت کے لیے اپنی جان کھپاتی ہے کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ہونے کے بعد ماں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے بچے سے پہلے خامن کے ساتھ کہیں جاتی تھی تو اپنا کپڑا جوتا خرید کے لاتی تھی بچے ہونے کے بعد کہیں جاتی بھی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے میرے بچے کے جوتے ایسے ہو کپڑے ایسے ہو فیڈر ایسا ہو اب اپنے آپ کو بھول گئی اب اسے بچہ ہی یاد رہتا ہے کیا محبت ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے پہلے بچے کو پلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے چوبیس گھنٹے کے لیے ہے یہ کیا چیز ہے یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے چنانچہ ماں کے بچے کو اس سے ذرا جدا کر دیا جائے پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے میرا بچہ کہاں اور بچہ جب گود میں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات کی خوشیاں سمٹ کر میری گود میں آ گئی ہیں اسی لیے دنیا میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ان کے پیچھے آپ کو ان کی ماں کی تربیت نظر آئے گی ماں نے تربیت کی ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کاکی ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی جب یہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بچے کی دینی تربیت کریں گے تاکہ بچہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والا بن جائے ماں نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک ترتیب ہے میں اس پر عمل کروں گی چنانچہ بچہ جب مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن اپنے مدرسے سے واپس آیا امی بھوک لگی ہے ماں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دیتی ہیں آپ کو بھی وہی رزق دیتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگو ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں بیٹے نے کہا کہ امی کیسے مانگوں ماں نے کہا بیٹا مسلح بچھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو بچے نے مسلح بچھایا دعا مانگی کہنے لگا امی اب کیا کروں ماں نے کہا بیٹے کمرے میں جا کے دیکھو اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھجوایا ہوگا تو ماں نے کھانا پکا کے چھپایا ہوا تھا وہ بچے نے ڈھونڈا تھوڑی دیر میں مل گیا بچہ بڑا خوش اب یہ روز کا معمول بن گیا پہلے مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگتا پھر اسے کمرے میں سے کھانا مل جاتا اب وہ کھانا کھاتے ہوئے امی سے پوچھتا اما اللہ تعالی ساری مخلوق کو کھانا کھلاتی ہیں ماں کہتی جی انسانوں کو بھی وہی رزق دیتے ہیں حیوانوں کو بھی ماں کہتی ہاں بیٹا کہتا ہے اماں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں کتنے بڑے ہیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ماں جب بچے کی زبان سے تعریف سنتی اللہ تعالیٰ کی وہ خوش ہوتی اور سمجھتی کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی شان دیکھیں ایک دن ماں خاندان کی کسی تقریب میں چلی گئی اور اسے وقت کا احساس نہ رہا جب خیال آیا تو بچہ گھر آ چکا تھا ماں بڑی پریشان ہوئی اسی وقت برقع لیا گھر کی طرف چلی رو بھی رہی تھی دعا بھی کر رہی تھی اللہ میں نے تو اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا عمل کیا تھا اگر میرا بچہ آج روٹی نہیں ڈھونڈ پائے گا تو کہیں اس کا یقین ٹوٹ نہ جائے اللہ میری لاج رکھ لینا اب دعائیں کرتے کرتے جب گھر پہنچی دیکھا کہ بچہ میٹھی نیند سویا ہوا ہے ماں نے کھانا بنایا اور واپس آ کر اپنے بچے کے رخسار کو بوسا دیا اس کو جگایا میرے بیٹے تجھے تو آج بڑی بھوک لگی ہوگی اس نے کہا امی نہیں کیوں بیٹے اما میں سکول سے مدرسے سے آیا تھا میں نے مسلح بچھایا اللہ تعالی سے دعا مانگی اے اللہ میں تھکا ہوا ہوں اور آج بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور اما بھی گھر پہ نہیں ہے اللہ مجھے کھانا دے دے اماں میں کمرے میں گیا تو وہاں مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی وہ میں نے کھائی مگر اماں جو مزہ مجھے آج اس روٹی میں آیا یہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اس روٹی کی وجہ سے ان کا نام قطب الدین بختیار کاکی پڑ گیا اور یہ اتنے بڑے شیخ بنے کہ وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیت کیا کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی بچپن میں ماں کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ عطا فرما دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی دو بھائی تھے احمد غزالی محمد غزالی احمد غزالی بڑے تھے یہ محمد غزالی جن کو امام غزالی کہتے ہیں یہ چھوٹے تھے والد فوت ہو گئے ماں نے تربیت کی اس وقت کی مائیں ایسے تربیت کرتی تھیں جیسے کہ مشائق کسی کی تربیت کیا کرتے ہیں چنانچہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ شہر کی مرکزی مسجد کے خطیب تھے نماز پڑھاتے تھے ایک دن انہوں نے والدہ سے کہا کہ اما سارے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ تم خطیب شہر ہو مفتی اعظم ہو اور تمہارا اپنا بڑا بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا چنانچہ احمد غزالی نماز تو پڑھتے تھے مگر الگ پڑھ لیتے تھے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے ماں نے بچے کو بلایا بیٹے بھائی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرو اماں بہت اچھا چنانچہ اگلی نماز میں امام غزالی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور احمد غزالی پیچھے ابھی دو رکت پڑی تھی کہ تیسری رکت میں احمد غزالی نے نماز توڑی اور صف میں سے نکل گیا جب لوگوں نے سلام پھیرا تو اعتراض کرنے والوں نے پھر اور زیادہ اعتراض کیے کیا تماشا ہے یہ نماز ہے یا کیا تو امام غزالی رحمت اللہ بڑے پریشان ہوئے پھر والدہ کو آ کر بتایا کہ اما بھائی نے دیکھو الٹا میری اور بےزتی کروا دی ماں نے بلا لیا بیٹے تم نے یہ کیا حرکت کی تو احمد غزالی رحمت اللہ نے کہا کہ اما آپ نے کہا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جب تک یہ نماز میں تھے میں پیچھے کھڑا رہا جب نماز میں ہی نہیں تھے تو میں آ گیا وہ صاحب کشف تھے اللہ نے ان کو باطن کی نظر بصیرت عطا کر دی تھی چنانچہ جب ماں نے پوچھا امام غزالی سے کہ کیا کہہ رہے وہ ان کا شر سر جو تھا وہ شرم سے جھک گیا اماں بات تو ٹھیک ہے پہلی دو رکتوں میں تو میری توجہ اللہ بنی رہی لیکن تیسری رکت میں میں کھڑا ہوا تو نماز سے پہلے میں کچھ تہارت کے مسائل پڑھ رہا تھا ان میں سے ایک مسئلہ میرے دماغ میں آ گیا اور اس کے بارے میں خیال آنے لگا تو واقعی تیسری رکت میں میری توجہ نماز میں نہیں تھی ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ میرے دو بیٹے تھے افسوس کہ دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ بنا دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ بنا جب ماں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے کہنے لگی کہ دیکھو ایک آگے نماز پڑھا رہا تھا اور نماز کے اندر وہ تہارت کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اور وہ بھی اپنے بھائی کی دل کی کیفیت کو جانچنے میں لگا ہوا تھا نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی یہ پہلے وقت کی مائیں ہوتی تھیں جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی چناتے شیخ اب القادر جیلانی رحمت اللہ کی تربیت ماں نے کی بائیجیز گستامی رحمت اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی حضرت چشتی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی پہلے وقت میں مائیں تربیت کیا کرتی تھی آج ایسا وقت آ گیا کہ بچیاں ماں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا خود دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہوتی ہے اسی لیے کہیں کہیں دیکھا گیا کہ مائیں اولاد کی دینداری پر خوش ہونے کی بجائے الٹا ناراض ہوتی ہیں بیٹے نے جماعت کے ساتھ سروزا لگایا چہرے پہ سنت سجانے کی نیت کر لی اب ماں ہی اسے کہہ رہی ہے کہ بیٹا جلدی سے منہ کو صاف کرو اب یہ ماں اپنے حق کو نہیں پہچان رہی اور جب بیٹا بات نہیں مانتا تو کہتی ہے کہ یہ نافرمان ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق اللہ تعالی کی معصیت میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں اگر ماں باپ اولاد کو دین سے ہٹنے کے لیے کوئی کام کہتے ہیں دین کو نظر انداز کر کے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دائرہ شریعت کے اندر رہیں اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں ان کی ناراضگی سے بچیں کئی دفعہ نوجوان معمولی باتوں میں ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے زد بازی کر لیتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ گناہوں کا اللہ تعالی عذاب اسی دنیا میں دیتے ہیں جن میں سے ایک گنا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اس کو اس کا عذاب دے دیتے چنانچہ ایک نوجوان تھا دیہات سے اس کو گھر لایا ہسپتال لایا گیا اس کو ایک ایسی بیماری تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد چیختا تھا میرا گلا نہ دباؤ میرا گلا نہ دباؤ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے اس کے باپ نے کہا یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے اس کو اپنا کیا سامنے آ رہا ہے اس نے پوچھا کہ کیا وہ کہنے لگا کہ یہ نوجوان تھا کمائی یہی کرتا تھا اور ماں اس کو کچھ سمجھاتی تھی کہ تم اچھے لوگوں سے دوستی کرو بروں سے دوستی نہ کرو یہ اس کو برا سمجھتا تھا کہ ماں مجھے سمجھاتی کیوں ہے اور یہ ماں کو دھمکاتا تھا اگر تو بولی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا تو ماں چپ ہو جاتی تھی کیونکہ یہ ساری زندگی ماں کو دھمکی دیتا رہا کہ اگر میرے سامنے بولے گی میں تیرا گلا دبا دوں گا آج اللہ نے اس کو دکھا دیا ایسی بیماری میں مبتلا کیا خود چیختا ہے کہتے ہیں میرا خدا کے لیے گلا نہ دباؤ خود بات سامنے پیش جنا کے ایک صحابی تھے القما رضی اللہ تعالیٰ کسی بات پر ماں ان سے ناراض ہو گئی ان کی وفات کا وقت آ گیا مگر ان کی روح نہیں نکل رہی نبی علیہ اسلام کی خدمت میں بات پہنچائی گئی نبی علیہ صلاح اسلام حضرت امار اللہ کو لے کر سہیب اللہ کو لے کر بلاد اللہ کو لے کر وہاں تشریف لے گئے آپ نے صورت حال دیکھی تو والدہ سے کہا کہ آپ بچے کو معاف کر دیں اس کا دل بہت دکھی تھا اس نے کہا میں نے اسے معاف نہیں کرنا نبی علیہ السلام نے بلال بلالوں کو فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ تو پوچھا گیا کیوں آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا اور القما کو اس آگ کے اندر ڈال دوں گا جب ماں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے حکم فرما دیا لکڑیاں لانے کا وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ایسے نہیں بات کر رہے وہ کر دیں گے ایسے تو لگی مینت سماجت کرنے میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس کو جہنم کی آگ میں جلانا ہے میں تیری آنکھوں کے سامنے ڈالتا ہوں تجھے پتا چلے ماں کا دل پسیج گیا کہنے لگی میں نے اپنی ناراضگی معاف کر دی آپ اللہ کے لیے میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں ماں نے معاف کر دیا اور ان کی روح اسی وقت پر بات کر دی تو اس لیے نوجوان بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے مقام مرتبے کا خیال رکھیں آج کل کی جوان بچیاں ماں کے ساتھ زد لگاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زد بنا لیتی ہیں کئی کئی دن بولتی نہیں اور کالج جانے والی بچیاں صبح اٹھ کے وہ اپنے نہانے دھونے میں مصروف ہیں اور ان کی ماں ان کی نوکرانی کی طرح ان کا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اور اگر ناشتہ بنانے میں دو منٹ دیر ہو گئی تو بیٹی منہ بنائے بغیر کھائے اپنے کالج چلی جاتی ہے ماں بیچاری سارا دن افسوس کرتی ہے کاش میں نے اپنی بچی کو دو منٹ پہلے ناشتہ بنا کے دے دیا ہوتا تو آج کے زمانے میں نوجوان بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی عزتیں دیں گے آخرت کی بھی عزتیں دیں گے لہذا اللہ تعالیٰ نے باپ میں شفقت رکھ دی ماں میں محبت رکھ دی اسی لیے ماں کی گود سے بہتر بچے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں بچے کی عمر خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو ماں کی گود سے بہتر جگہ بچے کے لیے اور دنیا میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی بچے کی عمر چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ چالیس سال کا ہو جائے تب بھی ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے ستر سال کا ہو جائے ماں کے لیے پھر بھی بچہ ہے وہ ستر سال کا بھی ماں کی گود میں بیٹھ جائے گا تو ماں اسے بچہ ہی کہے گی تو ماں کی گود سے بہتر جگہ بچے کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہیں کہ ماں بچوں کے لیے مصیبت کے وقت میں ڈھال ہوتی ہے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جب ماں کی محبت میں روتا ہے تو بسا اوقات فرشتے آ کر اس بچے کے آنسو پوچھتے ہیں یہ ماں کی محبت میں رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ محبتیں اتنی پسند ہیں اس لیے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو تو ماں کی یاد سے اس کو سکون ملتا ہے ہم نے بوڑھی عورت کو دیکھا ہاسپٹل میں آئی تھی اور اما اما کہہ رہی تھی حالانکہ وہ خود نانی دادی بنی ہوئی تھی تو پوچھا کہ یہ اما کیوں کہتی ہے تو بڑھیا نے جواب دیا مجھے اما کا لفظ کہنے سے سکون مل جاتا ہے یہ ایسا لفظ تو ہے نا اللہ اکبر بچے کو اما کا لفظ کہنے سے سکون ملتا ہے اور بڑے کو اللہ کا لفظ کہنے سے سکون مل جاتا ہے اس لیے ماں ایک مرتبہ چلی جائے پھر انسان کو زندگی میں کبھی نہیں ملا کرتی ماں کی مامتا کو دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب بچہ بیمار ہوتا ہے بیمار بچے کی ماں ایسی ایسی دعائیں مانگتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو یہ دعائیں سکھا کس نے دی ہیں وہ محبت اس کو دعائیں سکھا دیتی ہے مانگنا سکھا دیتی ہے تڑپ کے مانگتی ہے اللہ تعالیٰ بچے کو صحت عطا فرما دیتی ہے اس لیے محبت ایثار صبر اور اخلاص اگر ان چار سفتوں کو جمع کر لیا جائے تو ان کے مجموعے کو ماں کہتے ہیں ماں کے اندر محبت بھی ہوتی ہے ایثار بھی ہوتا ہے صبر بھی ہوتا ہے اخلاص بھی ہوتا ہے چاروں کے مجموعے کا نام اس کو ماں کہا جاتا ہے نبی علیہ صاحب اسلام نے اشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی کیا یعنی بیٹی ماں پر حکومت کرے گی اور آج کے زمانے میں دیکھا کہ بچیاں اپنی ماں پہ روک ڈالتی ہیں ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اور بچیاں آنکھیں دکھاتی ہیں کاش کے خدمت کر کے ہم اس ماں کی دعائیں لے لیتے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساتھ نصیب ہو جاتی جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک ولی اللہ تھے ان کی والدہ فوت ہو گئی تو جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا اللہ تعالی نے ان کے دل میں الہام فرمایا اے میرے پیارے جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے اب چلی گئی ہے اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے چلی گئی ماں اگر کے بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو بیمار کیوں نہ ہو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی مگر بستر پہ پڑے جو اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچوں کی حفاظت کر دیا کرتی ہے اللہ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی صفت رحیمیت کا نمونہ دنیا میں دکھانے کے لیے ماں کو بنایا ہے کہ میرے بندو تم نے میری صفت رحیمیت کو اگر دیکھنا ہے کہ میں کتنا رحیم ہوں کتنا محبت کرنے والا ہوں تو تم ماں کو دیکھو میں نے تمہارے گھروں میں نمونہ بنا دیا ہر گھر کے اندر دیکھ لو ماں اللہ تعالی کی صفت رحیمیت کا نمونہ ہوتی ہے خفا بھی ہو جاتی ہے کسی وقت اتنا جلدی مان جاتی ہے کہ کوئی کوئی حد نہیں چنانچہ ایک مرتبہ میں نے ایک مرتبہ کسی جگہ امتحان لینا تھا پردے میں تالوات موجود تھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے تو بچی نے جواب دیا جی ماں جلدی مانتی ہے میں نے پوچھا کیسے کہنے لگی کہ اپنے گھر میں میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہے ناراض ہوتی ہے ایسے نہیں کرنا تھا تم نے ایسے کرنا تھا یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نکل جاتا ہے تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے وزو کرتی ہے مسلح پہ آ جاتی ہے نفل پڑھنے لگ جاتی ہے اب ماں نفل پڑھ کے دعا مانگ رہی ہے اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے اللہ میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا اب ماں جب دعائیں مانگتی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ اما اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا بعد میں تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں ماں کہتی ہے آخر میں ماں ہوں تربیت بھی تو میں نہیں کرنی ہے میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا مگر میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے گھر کے سارے لوگ آ کر کھانا کھا لیتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لیں ماں کہتی ہے بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا پھر رات کا وقت آ جاتا ہے گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں ایک امی جاگ رہی ہوتی ہے ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری بے جا شفقت نے محبت نے بچے کو بگاڑ دیا ماں ڈانٹ بھی سن لیتی ہے پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے پوچھتی ہوں اما جاگ کیوں رہی ہو کہتی ہے بیٹی ایسا نہ ہو تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے آئے اور اسے دروازے پہ انتظار کرنا پڑ جائے یہ ماں رو نہیں یہ ماں سوتی بھی نہیں کھاتی بھی نہیں کس لیے کہ بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے ذرا سی آہٹ آتی ہے ہوا سے بھی دروازہ بند ہوتا ہے تو ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کے جگاتی ہے بیٹی تمہارا بھائی آ گیا اٹھو کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا صبح کھا لے گا صبح ہوتی ہے تو امی پھر میرے پاس آتی ہے بیٹی رات کا بھوکا ہے چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر آپ بچے کو کیوں ناراض ہوتی ہیں ماں کہتی ہے بیٹی میں تو بچے سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کر کہہ دے امی غلطی ہوئی بس اس کے غلطی کے لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا کہہ دے امی مجھ سے خطا ہوئی غلطی ہوئی وہ ماں کتنا جلدی معاف کر دے گی میں نے کہا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر ماں معاف نہیں کرتی کہ مجھے معاف کر دے تو پھر تو وہ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پاؤں پکڑ لے تو امی اسی وقت نرم ہو جائے گی اور بچے کو کہے گی اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ ناراض تھی پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہیں ہوتی تو اب بتاؤ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے دو آنسو اس کے نکل آئے ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی اپنے تو بٹے سے آنسو کو پوچھے گی کہے گی بیٹا رو نہیں چل میں نے تجھے معاف کر دیا یہ ماں کی مامتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی ناراض ہوتی ہے وہ بھی ظاہری طور پر ورنہ دل اس وقت بھی ماں کو محبت کر رہا ہوتا کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے چنانچہ آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں ماں کے بارے میں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ پھر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں دیہات کے اندر ایک ماں باپ تھے جن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا یہ بیٹا کافی ذہین تھا لائق تھا بڑا ہوا اور انجینئر بن گیا ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی اولاد تھی بڑھاپے کی اولاد تھی جب انجینئر بن گیا تو شہر میں اس کو نوکری مل گئی ایس ڈی او صاحب کوٹھی بھی ہے کار بھی ہے عزت بھی ہے وقار بھی ہے اب اس نے شہر میں زندگی گزارنی شروع کر دی کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں شادی کرواؤں چنانچہ شہر کے اندر ایک بڑا معزز گھرانہ تھا امیر بھی تھے نیک بھی تھے ان کے گھرانے کی ایک بچی کے بارے میں اسے پتا چلا تو اس نے سوچا کہ یہاں میں شادی کرتا ہوں ماں کو جا کر کہا ماں نے کہا بیٹا تم نے زندگی گزارنی ہے اگر تم راضی ہو تو ہم بھی راضی ہیں چنانچہ نکاح کا پیغام بھیجا گیا بچہ اتنا اچھا تھا لڑکی والوں نے رشتہ قبول کر لیا شادی ہو گئی اب شادی کے بعد چند دن تو وہ بچی جو تھی وہ دیہات میں اس کے ماں باپ کے ساتھ رہی پھر اس نے کہا کہ میرے لیے تو دیہات میں رہنا مشکل ماں باپ نے اجازت دے دی بیٹا بیوی کو لے جاؤ اور شہر میں اپنی کوٹھی کے اندر جا کر زندگی گزارو ہم یہاں دیہات میں خوش ہیں سادہ زندگی ہے تم شہر میں رہو مگر کبھی کبھی آتے رہنا ہمیں مل کے جاتے رہنا چہرہ دکھا جایا کرنا نے کہا بہت اچھا چنانچہ بچہ ہفتے بعد آ جاتا ماں کو مل کے چلا جاتا اب اللہ کی شان انسان ہے کبھی گھنٹے کا پروگرام بنا کے آتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو جب ذرا یہ لیٹ ہو جاتا تو پھر بیوی پیچھے اس کے ساتھ جھگڑا کرتی چلے جاتے ہو تمہیں پیچھے یاد ہی کوئی نہیں ہوتا پچھلے سارے مر جاتے ہیں جیسے عورتیں کہانیاں بولتی ہیں وہ بھی ایسے ہی بولنے لگ جاتی اب وقت کے ساتھ ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا جب یہ ماں کے گھر جانے کا ارادہ کرتا بیوی سے جو ہے جھگڑا کرتی یہ شریف آدمی تھا تنگ ہوتا کہ میں اس جھگڑے کی مصیبت سے کیسے بچوں <clears throat> اللہ کی شان اسی دوران سعودی عرب میں کچھ ویکنسیاں نکلی انجینئر کی اس نے اپلائی کیا تو اس کی درخواست قبول ہو گئی اس نے ماں باپ سے اجازت مانگی ماں نے کہا بیٹا ہم تو وہ پاک دیش نہیں دیکھ سکے تم ہمارے بیٹے ہو جاؤ اس پاک دیش میں زندگی گزارو ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا اور کبھی کبھی ہمیں آ کے ملتے بھی رہنا بچے نے ماں باپ کی اجازت سے مکہ مکرمہ چلا گیا یہ بچہ وہاں پر تیرہ سال رہا شروع شروع میں تو یہ ماں باپ کو خرچہ وغیرہ بھیجتا رہا بعد میں پھر اتنا خرچے کا بھی سلسلہ نہ رہا وہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں شہروں میں بھی ٹیلی فون کم ہوتے تھے دیہاتوں میں تو ہوتے ہی نہیں تھے تو حج عمرے پہ آنے جانے والوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو پیغام دے دیتے کوئی خط لکھ دیتے کوئی چیز بھیج دیتے اس نوجوان نے وہاں رہتے ہوئے تیرہ حجیں کی تیرہویں حج جب اس نے کی تو یہ بیت اللہ شریف کے سامنے بالکل کھڑا ہے متاب کے اندر اور رو رہا ہے ایک اللہ والے نے اس نوجوان کو دیکھا پوچھا نوجوان کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے تیرہ حجیں کی ہیں جب بھی حج کرتا ہوں تین دن کے اندر اندر خواب دیکھتا ہوں کوئی کہنے والا کہتے ہیں تیرا حج قبول نہیں ہے تیرہ حج کیے اور تیرہ مرتبہ خواب دیکھا تو میں حیران ہوں کہ میرا حج کیوں قبول نہیں ہوتا وہ اللہ والے تھے نظر رکھتے تھے انہوں نے ذرا حالات پوچھے پہچان گئے کہ بیٹا تمہارا اور کوئی بھائی ہوتا بہن ہوتی ماں کی خدمت کرنے والی ہوتی تو چلو اور بات تھی تو پیچھے تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں اور تم یہاں آ کے یہاں کی نعمتوں میں ان کو بھول ہی گئے جاؤ پہلے ان سے جا کے بخشواؤ معافی مانگو بچے کو بات سمجھ میں آ گئی یہ گھر آیا ٹکٹ بنوائی تیاری کی جانے لگا بیوی نے آئے بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی اس نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو وہ بیگ بلی کی طرح بیٹھ گئی جب عورت کو پتا ہونا کہ مرد سیریس ہے پھر وہ آگے سے آنکھ میں نہیں اٹھا کے دیکھتی اب اس نے جب ٹکٹ بنوا لی تو یہ واپس آیا اپنی آبادی کے قریب پہنچ کر اب اس کو احساس ہوا کہ میں جاؤں گا اپنے ابی ابو سے ملوں گا میں ان کو کیا کہوں گا کہ تیرہ سال میں آیا ہی نہیں میں وہی رہا اتنے میں ایک لڑکا کوئی دس سال کا گزر رہا تھا اس نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ بھائی فلاں بوڑھے میاں اور ام بوڑھی اما کا کیا حال ہے اس نے کہا جی جو بوڑھے میاں میاں تھے وہ تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے اور جو اما ہیں وہ بھی فالج کی مریضاں ہیں چار پائی پہ لگی ہوئی ہیں ہم نے سنا ہے ان کا کوئی بیٹا ہے جو مکہ گیا ہوا ہے پتہ نہیں کیسا منہوس ہے جو کبھی ماں باپ کو پوچھنے آیا ہی نہیں اب اس بچے کو کیا پتا وہ اسی سے بات کر رہا ہے بچہ تو بات کر کے چلا گیا اب اس کے دل کی گرا کھلی واقعی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور اب میں جاؤں گا تو ماں تو شاید مجھے ملنا ہی پسند نہیں کرے گی وہ تو گھر سے ہی نکال دے گی کہ تمہارا باپ چلا گیا اب تم کس لیے آئے ہو چنانچہ ڈرتا ہوا گھبراتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پہ آیا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ سہن کے اندر ایک چارپائی پڑی ہے اور چارپائی کے اوپر اس کی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے دل میں خیال آیا ممکن ہے کہ اما سو رہی ہوں تو اس لیے میں پہلے قریب جا کر دیکھتا ہوں موتیا دند آ چکا ہے بینائی بھی نہیں رہی یہ بچے نے بتا دیا تھا اگر اما جاگیں گی تو میں سلام کروں گا ورنہ انتظار کروں گا جگانا مناسب نہیں یہ آہستہ قدموں سے ماں کے قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور ماں دعا مانگ رہی تھی تو یہ قریب ہوا کہ میری ماں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کی ماں اس وقت یہ دعا مانگ رہی تھی اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے میرا خامن دنیا سے چلا گیا میرے بیٹے کو بخریت واپس پہنچا دینا کہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ہو بیٹا سوچتا ہے کہ ماں مجھ سے کلام نہیں کرے گی اور ماں کی یہ حالت ہے کہ وہ چار پائی پہ پڑی دعائیں مانگ رہی ہے اللہ میرا خامن دنیا سے چلا گیا ایک ہی میرا بیٹا ہے اللہ اسے بخریت واپس پہنچا دینا جب میری موت آئے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا کوئی میرا بھی محرم موجود ماں کی محبت کی یہ انتہا ہوتی ہے یاد رکھنا ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کی پیمائش آج تک کوئی نہیں کر سکا ماں کی محبت وہ ہماری پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کی پیمائش کوئی نہیں کر سکا ماں کی محبت وہ حسین بانگ ہے جس کی محبت کے پھول کبھی مر جاتے نہیں ماں کے سینے میں محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ دنیا میں اچھوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے ہر آدمی اچھوں پہ فدا ہوتا ہے باپ بھی اچھی اولاد سے محبت کرتا ہے ماں ہی تو ہے جو بروں سے بھی محبت کرتی ہے اولاد بگڑ جائے سب ان کو برا کہتے ہیں ماں کہتی ہے میں کیا کروں وہ بگڑ گئے ان کا نصیب تھا میرے تو بچے ہیں مجھے تو وہ پیارے ہیں خدا کے بعد اس دنیا میں بروں سے محبت کرنے والی ماں کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں اللہ نے ماں کو وہ دل دیا ہوتا ہے اولاد کے بارے میں اس کا دل اس قدر تڑپتا ہے اس لیے ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بال کھینچ لیتا ہے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور ماں محبت کی وجہ سے اس چھوٹے بچے کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتی ہے یہ محبت کا عالم اس محبت سے بچے کو پال رہی ہے حق تو یہ بنتا تھا بچے نے ماں کو تھپڑ مارا وہ بچے کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ پھینک دیتی مگر محبت کا کیا کریں بچہ تھپڑ مارتا ہے ماں اس بچے کے ہاتھوں کو بوسا دے دیتی کون ہے جو ماں کا حق ادا کر سکے اللہ اکبر کبیرا اسی لیے ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کروایا اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا گرم پتھروں پہ چل چل کے میرے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جب تمہاری ولادت ہوئی تھی اور تمہاری ماں کو دردیں ہوئی تھی ممکن ہے ان میں سے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا تو اللہ رب العزت نے ماں کو وہ محبت دی ہے جس کو مام تک کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ mother shadow is like honey of bees especially in the desert of life جس لائک اے گرین ٹری جس طرح ریگستان کے اندر ایک سب درخت لہلا رہا ہوتا ہے ماں کی محبت انسان کی مصیبتوں کے اندر اس طرح بندے کو لہلا کر کام آیا کرتی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لال لڈاون سارے ماواں باج نہ آخ کوئی آفر زند پیارے کوئی ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے یہ ماں ہی کہتی ہے آؤ میرے بیٹے آ جاؤ اللہ اکبر یہ محبتیں ماں کی ہوا کرتی ہیں اسی لیے ماں اپنی بستر پر بیٹھی دعائیں دیتی ہے گھر میں پڑی دعائیں دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے انسان ایسی حرکتیں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے مگر ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ اولاد کی سطر پوشی فرما لیتے اللہ تعالیٰ اولاد کو مصیبتوں سے بچا لیا کرتے یہ ماں کا مقام ہوتا ہے جو اللہ حلب العزت نے ماں کو عطا فرما دیا عجیب بات تو یہ ہے انسان جب بڑا ہوتا ہے اور زندگی میں اس مقام پہ پہنچتا ہے جب اپنی ماں کی خدمت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پر ہم نے دیکھا مائیں اس دنیا سے اللہ کے پاس چلی جایا کرتی تربیت سے تیری میں انجم کے ہم قسمت ہوا تربیت سے تیری میں انجم کے ہم قسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی جب بچے ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیا کرتے ہیں اور یہ نعمت جب چلی جاتی ہے دوبارہ نہیں آتی اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو جن کے والدین زندہ ہیں ان والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے ہماری والدہ محترمہ اس دنیا سے تشریف لے گئی آج ان کی ان دعاؤں کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے جو وہ بیٹھے بیٹھے دیا کرتی تھیں آج ان کے دونوں بچے یہاں موجود ہیں ان کے سر سے ماں کی وہ شفقتیں چلی گئیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو رحمتیں ماں کی موجودگی میں تھیں والد کی موجودگی میں تھیں اللہ تعالیٰ انہی رحمتوں کو ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے دراز فرما اللہ ان بچوں کی اچھی تربیت فرمائے حضرت صاحب صاحب دعوت ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ جو دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میرے بیٹوں کو وقت کا کتب بنا دینا ایسی دعا بھی کوئی باپ مانگتا ہوگا نا سبحان اللہ اور واقعی حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کی یہ دعائیں رنگ لائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری والدہ محترمہ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اپنی وفات سے دو دن پہلے جو ذکر اس میں ذات شروع ہوا اور جس طرح سے سانس کے ذریعے سے اللہ اللہ اللہ کی آواز نکلتی رہی اس پر ڈاکٹرنیاں بھی حیران ڈاکٹر بھی حیران ہسپتال میں جو قریب کے مرد عورتیں تھیں وہ بھی حیران اللہ نے ان کے دل کو اس طرح جاری کر دیا دکھلا دیا کہ دیکھو میرے ولی کامل کی صحبت جس کو ملتی ہے میں آخری وقت میں اس کے انجام کو کتنا اچھا کر دیا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان کی دعاؤں کا سایہ ساری زندگی نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والله ما طلعت شمس ولا غربت وانت ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے زیرو تھری زیرو فور صحبا على الوجه أو مشيا على الرأس على الرأس سبحان ربي العلى وهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ فوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما اپنے اپنے وقت کے عزتوں کی موت نصیب فرما قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما اے اللہ اولادوں کو نکوکار بنا فرما برار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما جو اولاد نرینہ کی طلب گار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے اللہ ہمیں تقوا کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حدوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو قرض اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما بے روزگاروں کو اللہ اچھا روزگار عطا فرما رزق کے حلال عطا فرما صدق کے مقال عطا فرما اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما رب کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما اے اللہ ہمیں شریعت و سنت والی زندگی یہاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرما اس محلے پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ ہمارے اس مرکز کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور اس کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی جو نیک دعائیں تھیں اللہ ان کی قبولیت آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما رب کریم ان کی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ دونوں صاحبزادگان کو عزتوں کی زندگی نصیب فرما عزتوں کی روزی نصیب فرما اے اللہ لوگوں کے دلوں کی محبتیں ان کو نصیب فرما پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما اے اللہ ہماری والدہ محترمہ کی مغفرت فرما ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اے اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما ان کے نیک عملوں کو قبول فرما ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما اے اللہ ان کو اعلی علیین کا مقام عطا فرما رب کریم ان کی وجہ سے جو برکتیں ختم ہوئیں اپنی رحمت سے ان برکتوں کو جاری و ساری فرما اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جتنے گھر کے مرد ہیں عورتیں ہیں اے اللہ سب کے دلوں میں نیکی تقوی نصیب فرما اور سب کو اللہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مولا اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے کی خطاؤں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے ساتھ فضر گزر کا معاملہ فرما اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی اسے پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں اے اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجئے اے اللہ در سے خالی نہ اٹھا دیجئے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں جگہ تا فرما دیجئے اے اللہ کوئی بندہ اگر مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پہ کوئی افسوس نہیں افسوس تو اس پہ ہے جو مسجد میں بھی آیا پھر تو بھی قبول نہ ہوئی اور مسجد سے نکال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا اے اللہ مہربانی فرما دیجیے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں اے اللہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہیں رحمت کی نظر فرما دیجیے اللہ کرم کی نظر فرما دیجیے اے اللہ فرعون جو انا ربکم کم کہتا تھا آپ نے ان کے پاس اپنے دو نبیوں کو بھیجا فرمایا فکولا لہو قول لینا ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا اے اللہ جب اس کے ساتھ بھی آپ نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں جو انرب ربکم العلہ کہتا تھا اے اللہ یہ آپ کی مسجد میں وہ بندے بیٹھے ہیں جو سجدے میں سر ڈال کے صبح العلہ کے نعرے لگاتے ہیں اے مولا آپ کی عظمتوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما دیجیے دیجئے اور ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرمائیے آج ہمیں دھو دیجئے من کے اندر کی گندگیوں کو صاف کر دیجئے دوغلی زندگی سے بچا لیجئے درنگی کی زندگی سے بچا لیجئے اللہ نکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم آج ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین